Using milk and yogurt in sahari reduces thirst and improves digestion. Let's learn more in this report. رمضان المبارک میں روزوں کے لیے کی جانے والی شہری میں اعتدال پسندی اور احتیاط سے کام لیا جائے تو دن بھر بھوک اور پیاز کی شدت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کیونکہ سحری شہری کے وقت سخت غذا بنے ہوئے گوشت اور مسالے دار غذا وغیرہ کھانے سے دن میں شدید پیاز لگنے کے امکانات بڑھا دیتا ہے رمضان کے روزوں اور وہ بھی گرمیوں کے دنوں میں جبکہ اکثر اوقات لوگوں کو سخت پیاز کی شکایت رہتی ہے ایک تحقیقی جائزے کے مطابق شدت پیاز سے نجات کا حل یہ کہ شہری کے وقت دہی کھا لیا جائے تو سارا دن پیاز کی شدت محسوس نہیں ہوتی جبکہ دہی کے باقاعدہ استعمال سے خواتین میں ہڈیوں کے بربرے پن کا خطرہ اکتیس فیصد جبکہ مردوں میں باون فیصد تک کم ہو جاتا ہے مزید یہ کہ ساری میں دودھ میں پانی ملا کے پی لیں تو اس سے بھی آپ کو سارا دن پیاز کی شدت محسوس نہیں ہوگی دودھ میں تخ ملنگا جو کہ کئی فوائد سے مالا مال ہے اس میں دودھ کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے اس میں نارنجی کے مقابلے میں سات گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے تخ ملنگا کو دودھ کے ساتھ استعمال کر کے بھی قوت حاصل کرنے اور پیاز کی شکایت سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے